ہشام بن ابی عبداللہ نے کہا ہمیں قاسم شیبانی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبا کے پاس تشریف لائے وہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اوابین کی نماز اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے کے وقت پر ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سینتالیس